دینے والی پی جناب سنتی تھی یہ آواز آتی تھی سلام ہے آمنا اے محبوب سبحان سلام فخر موجودہ فخر نو انسانی سلام ہے دل رحمانی سلام ہے نور یزدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لو ہے پیشانی سلام ہے سل وحدت سراج بجو میں ایمانی زہ عزت یہ عزت زہ یہ عزت افزائی زہ تشریف ارزانی پور آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شری کے حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے یہی آمال پاکی یہی اشیغال روحانی تیری سورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا تب سم گفتگو بندہ نوازی پیشانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرا بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجلا ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے مہامور ہو جائے تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی حفیظ بے نوا کیا ہے گدارے پوچھے الفت عقیدت کی جبھی تیری مروت سے ہے نورانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی تو تلا سلام ہے آتشی زنجی رے توڑنے والے سلام ہے آتشی زنجی رے توڑنے والے سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل والے کا واقعہ پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے فرماتے ہیں فضائے قدر کو تو آپ بیتی یاد ہے اب پتے یہ وادی نارے شہید سے آباد ہے اب پتے ہیں قبر کی سزا کو کی آپ دیکھی اس کا وہ واقعہ بدر کا یاد ہے اور یہ بدر کی وادی نارا کا بات بہو انجن تک آباد تو گرو مسکراتے ہیں زبان حال سے مائی ہیں بدر کی وادی کے پاک چاند اور سورج پر مسکرا رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے کیا ہو ہماری کو دیکھو پلٹ کرو اس جگہ آیا فرشتوں زیارت جا ہے یہ ہر زمین فرمایا جب سے رسول اکرم نے یہاں سے شیطان کو نکالا پلٹ کر آیا ہی نہیں یہاں آپ فرشتے ہی رہتے ہیں یہاں ہر فل ہو روشن کرو ہے یہاں ہر شام رنگی رہیدان ہے روزانہ ایمان کا سورج یہاں ہوتا ہے اور ہر شام شام شہیدوں کے رنگ کا سما ظاہر ہوتا ہے جو دیکھا اس کب اپنا دو کو باطل کا پہلا نار کا دے تھا جو بدر کی وادی دیکھ چکی ہے وہ آسمانوں نے کب دیکھا حق کو باطل کی پہلی جنگ اس وادی میں ہوئی میرے پیسے نظر کہانی ہے بھائی بہت اور سننے والوں میں کوئی کہانی قصہ نہیں بیان کر رہا یہ تو پرانے مجید نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ بیان کر رہا یہ سنہری حصہ ہے قرآن کے بیان خدا کے دل مقابل جمع کر کے خدائی کو پہلوانا عرب جو رازمائی کو عرب کے پہلوان مشرقین مکہ اکٹھے ہو کر خدا کے مقابل آئے قریشی فوج کو لے کر مدینے شیطان اپنی فوج کو لے کر مدینہ شریف کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ مشرق جا رہے تھے حق پرستی کے کو کر رہی تھی سمے ہسری کو بجانے کو ہستی ہستی یعنی کائنات کی سما رسیلا کو بجانے کے لیے یہ جا رہے تھے یہ یہ مرتے یہ تلواریں یہ خنجر یہ کلھاڑے یہ تیر یہ بھالے اونچی اونچی کلگیوں والے متکبر شیاتی جمع کر حق کو مٹانے کے لیے جا رہا ہے یہ آہن یہ ہمارے سے اخارا بھلا بے ہوئے یہ سب کی سمندے لوہے کے تھوڑے پیار کر کے جناب یہ چار چل رہے ہیں یہ اونٹوں کی کتارے کتارا یہ جناب خیمے اونٹوں کی قطاریں یہ سامان جنگ رسد ہزار انسان تعداد ان کی بتا رہے ہیں کہ ہزار ہزار افراد کی نفری تھی کافروں کی جن کے خوف سے راہیں بند ہو جاتی ہیں یہ مکے سے چلے اور مدینے پر چڑھائی تھی ادھر نام خدا طرف ساری خدائی ادھر خدا کا نام لینے والے ہیں ادھر ساری خدائی ہے اب لشکر اسلام کا غروب ہوتا ہے یعنی لشکر اسلام وادی بدر جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سامنے منظر پیش فرماتے ہیں زمین بدر تک جب گیا گاری مدینے سے اٹھانور فرماتے ہیں بدر کی زمین پر جب وہ گناہوں کا سیلاب گناہ کا سیلاب آیا تو مدینے سے اٹھا نور خدا بارہ گیا باری وہ سے آکار تھے ادھر سے نور کا لشکر آ گیا مبارک جمع کا دن تھا مبارک جمع کا دن تھا کی شہادت گاہ میں فوجا ہی پہنچی اہل ایمان کی مبارک جمع کا دن فکر مرتی ماہ رمضان شہادت گاہ میں فوجا ہی پہنچی آل ایمان تاریخ بڑھانی تاریخ بڑھائی کی جمع کا دن تھا سترہ رمضان تھی عجب انداز عجب انداز سے آئے خدا کے خوش لشکر کی حالت یہ تھی زبانیں خشک تھی پانی نہیں تھی

جل جل آئے تھے نین کے ساتھ ہل نین کے ساتھ ڈالے نہ ان کے پر نہ کرتے ہیں مشک کو بڑی مشق چمڑے کی بڑی ہوتی ہے نا تو فرمایا نہ ان کو اونٹوں پر کو مشقیں تھیں نہ پانی کا بندوبست تھا عالم چہرہ نور میں وہ د سے چل بے مکمل فل سردار عالم کا رکھا یہاں کا ان کا فرد تکلیر صفا میں رنگ بھرنا تھا جو ہستی کو اپنے خون سے تم کرنا تھا

جو ریتیلا کنارا تھا نا مشرقین مکہ پکے کنارے وادی کے پختہ کنارے پتھریلے کنارے پر تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم یہاں پہنچو یہ کنارہ ریتیلا ہے اس ریتلے کنارے پر تم ڈیرا لگا قدم قدم قدم آگے بڑھنے میں اکبر و کبیرہ یعنی کیا مطلب کہ ماحول اور حالات سارے ایسے ہیں کہ جنگ کی ناکامی کا سامان ہے اور قدرت والے نے ایسا سامان مہیا کیا اور پھر فتح دی تاکہ پتہ چل جائے کہ جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں ان کو کامیابی اس طرح ملتا اڑی جاتی پھرے گے دست گرمی سے ہوا ہو زمین پر بچ گئی تھی دھوپ آپ سے پا ہو ریت ہوا بند ہو رہی تھی اور زمین پر دھوپ سے گرمی آگ کی طرح بچ گئی ہوا سے مال مال ایسے جیسے پارا ہو مٹی جیسے ماہیے آپ مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے اسی طرح آگ مٹی تڑپ رہی تھی کہ پانی اتنے عرصے سے اس کو نہیں ملاتی سہارا کی دعا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا درویشوں کا فقیروں کا یہ لشکر وہاں پہنچا اور میدان بدر کی گرمی کا یہ عالم تھا تو سہارا بدر میدان بدر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی فریاد کی وہ دعا کو پیش کرتے یہ تشنا لب سہرا دعا کر رہا ہے میدان بدر دعا کر رہا ہے یہ تشنا لب جما جب یہاں پر رک گیا دعا کی دامن سہارا دونوں ہاتھ پھیلا کہ اے سہارا تو آتے سنا بسنے والے خرسی کن کا چہرا بچنے والے آگ کی طرح مجھے بنانے والے رب ازل کے ازل کے دن سے اب تک میں رہا ہوں میں سدائے رگ پارا دور سے رہا ہوں کہا یار میں آگ میں ہمیشہ بھولتا رہا ہوں راد جو بجلی بجلی چمکتی ہے اور جو بادل سے آواز نکلتی ہے وہ دور سے سنتا رہا ہوں کبھی قریب سے نہیں آئی کہ مجھ پر بھی کوئی بارش کے قطرے کے گر جاتے پڑ جاتے ہوا ہوں جب سے پیدا پانی کو ہے میرے سینے کے اوپر باغ کی ہے برستی دھن سدر ہوتی ہے میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے میں بھی مزاج دین لیا ہر میں آہستہ آہستہ سخت مزاج بن گیا ہوں یا اللہ اب کوئی جنگل میں بیابان میں سفر کرنے والے مسافر جن کے پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑے ہوتے ہیں جب وہاں سے گزرتے ہیں یہاں سے تو میں ان کے پاؤں کے چھالوں سے کچھ حصہ لے لیتا ہوں اپنا کہ وہ خون نکلتا ہے پانی نکلتا ہے تو میں اس سے گزارا کر لیتا ہوں بارہ بارش میں نے دراز سے خبر کیا تھی ایک دن کہ تیرا ساتھ یہ تو پھل یہاں گا اگر یہ ساتھ پہلے سے جاتی میرے دل کی کب رت خدمات خبر پاشی یہاں پھر مالی آپ تھری رے تھوڑے بار فرمائی بہالی آپ تھری رے خبر پاشی مل گے بنایا جائے گا فرش عبادت میرے خبر ہوگی تو میں سب نم کے کپڑے جمع کر کر ایک رکھوا حوض بھر رکھو گا پانی ان مقدس میں میں اپنی حضرت سے بجھا لیتا میرے سر پر سے گزرا دودھ کا دان آج مد ہو گئی سنیا دانی اگر پانی

رہ جاتی میرے عزت میری فرمی حقیقت رہ جاتی میرے محبوب کے پیارے قدم اسے پر آئے الہی برارے سات کرائے سوری تب آپ برساؤ اگر اب میرے دامن سے ہوائے کرم آئے گی سمجھ کو رحمت آئے گی چان مہمان سب کا مہربانی کرتا بار بولے سہارا کی دعا سنی جاتی ہے بارش کا نزول ہوتا ہے اور حفیظ اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں دعا سہارا نے مانگی یکا یک ابر بارہ اچھا کی منتظر تھی الہی اہ

مدینے کی بلندی سے رحمت مدینے کی بلندی سے رحمت کی بچائی استقبال کو پھر پوچھی پلندی ہوائی آئی میرے گان کے دودھ پانی پر آج بادل چھا گئے تھے برستا تھا برف کھل کر گیا برف کر کھل گیا بادل شنی پر پھر گیا پانی ہوئی اب چلنے پھرنے میں کھلے میں ہوئے ٹھنڈی ساتھی ملے باندھی اوپری آگ سے پر میدان میں ندی کا تھا کہ آس فرش تھا اور لاج بربیشان ہاں۔ فرش خاک کا اور شامیان آسمان جو لاجوردی رنگ کا ہے لاجورد پتھر ہوتا ہے نیل اس کے بعد حضرت جستجو غنی دشمن کی جستجو ہوتی ہے تو دیکھو ذرا حالات سے اٹھاؤ دیکھو تو صحیح دشمن کہاں پڑا ہے کس حال میں پڑا نزول آب سے تسکین راحت ہو گئی ساری مٹی پسنا لبی گردے کدور سے بنا کر حوض پانی لیا جب بارش برسی تو صاحب اکرام نے شکر ادا کیا اور ہاؤس بنائے بنایا اکاری قیام اس میں کیا بہرے دلہ رپور ایک چھپر بنایا گیا عربی میں اس کو ہریشا کیا کہتے ہیں پھوس کا یہ جو بوٹے ہوتے ہیں ہاں، کہتے ہیں گھاس پھوس تو جو بوٹے ہوتے ہیں یہ کانے جن کے ساتھ لگتے ہیں نرکل ہاں، تو سروں کا جناب چھپر بنایا گیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بیٹھے سادام کے آس پاس انہوں نے پڑاؤ کیا یہ وہ درویش تھے جن کی درویشی جن کی تقدیر بادشاہوں پر ہنستی کیا بادشاہ ہو تمہارا وہ مقدر نہیں ہے جو ہمارا مقدر ہے کہ ہم کائنات کے بادشاہ کے غلام بن کر آس پاس بیٹھے ہیں نبی نے امر فرمایا نظر جانی کہاں اتری ہوئی ہے خبر حضور دو جاسوس جاؤ حالات اٹھاؤ کون کون سا دو صاحب دیکھا تو واقعی چھونا چھائی ہوئی ان کی بھائی فوج پڑی ہوئی ہے پلٹ کر عرض کی فوج ہوتی ہے سے معلوم ہوتا ہے زمین آسمان سے لڑنا چاہتی ہے اور زمین آسمان کے مقابلہ آ گئی ہے اتنا بڑا لشکر مکان سلا ساشمن وادی کا ایک طرف چھوڑ کر حضور دوسری طرف دشمن پڑے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو رہنمائی اور ارشاد ہوتا ہے وہ کیا ہوا اے ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا ہو جاؤ وضو کر لو نمازیں پڑھ لو پھر کچھ دیر سو جاؤ تمہارے امتحان علی کا وقت آیا ہے اپنے پوجنے والوں کام لایا ہے تمہارا بھائی تمہارا بھائی تمہارے سامنے آتا جی موجود ہیں سارے تمہارے سامنے آتا جی ہیں سارے ڈالے سب بچے کے جگر کے ٹکڑے آئے ہوئے ہیں بھائی کے والدین کے سارے دشمن سامنے آئے خدا صحابہ نے کمر کھولی ہو اللہ پر اللہ کے بھروسے پر یہ بھی سو گئے لیا خورشید نے لے آ رہا شام کا رستہ رجوع کر کے نمازی ہو گئے میں دام سخ کیا مطلب سورج ڈوب گیا نمازی سارے صاحب کرام اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کر جناب صاف بستا نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے ابو جہل کے جاسوس آتے ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کا ہے حال کو جاننے کے لیے یہ نقشہ دیکھ کر کفار کے جاسوس بھی بھاگے بیاں کر یہ سورت سربا سربو جہل کہ ہم کو روکنے کے لوگ آئے ہیں محمد ان مسلمان کو اپنے ساتھ لائے ہیں مکے سے نکل بھاگے وہ سب ساتھ آئے ہیں مدینے والے بھی کچھ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں ہنسی آتی ہنسی دو کری شیر مردوں کی لشکر کیا ہے ایک ٹولی سی ہے آوارہ گردوں کی ابو جہل کے محسوس کام والے مجھے نہ جانے کون نکلے ہیں لڑائی کے ہیں نظر آئے ان کو کیا ضرور ہے کس چیز پر اعتماد ہے کون سا حوصلہ ہے کہ یہ ہاتھ میں ہے کچھ نہیں اور لڑنے کے لیے آیا خنجر آزمائی کے لیے آئے ہیں یہ جانو جسم کی ساتھ نہیں رکھے دے فروسانہ کہاں سے لان کے جسم جان نہیں رکھے دے ہمارے رحم پر حیات ان کی فقط دو تین سو اثرات جی, جی،, جی، کر سکا ابو جال جا جاسوس کہنے لگ ابو جہل اب غرور اور تکبر میں آ کر بکواس کرتا ہے تو کیا کرتا جب کر چکے جی کھلا کر ہنس پڑا کہاں چل کر آگے چلی آئی کچھ کرو چلی آئی کچھ کرو کردنے جلاد کے آگے ابو جال غرور تکبر سے کہنے لگا بھائی یہ تو شکار شکاری کے سامنے چل کر خود آ گیا جلاد کے سامنے کٹنے کے لیے گردنے آ گئی بڑے بت نے کرشما اپنی قدرت کا دکھایا محمد اور اس کے کو کو لایا ہے گانیاری بلا ہو سلا مان ساری اسنانو کو ہیں نے کو زبانوں سے اپنے اپنے گے میں صبح تڑکے تڑکے اٹھ کے شروع کرا گے بدر میں رات کا منظر ہوتا ہے پھر اس منظر کو پیش کرتے ہیں کیا خورشید نے مغرب کے برسا بساتے ارد پر قائم ہوا پڑھا میرا ہو گیا سکوتے مرگ نے سب خون مارا فضا ہنگامہ فضا ہنگامہ شور فضا سے ہو گئی خالی فلک پر رش کرے سیار گانے چھاؤنی گالی اندھیرا ہو گیا ستارے آسمان پر آ گئے افق سے چاند مشعل لے نکلا دیپ بانی کو اڑا دی چاندنی میں چار چاند نکلا اور سفیدی کی سفید چادریں مٹی پر بھی اور پانی پر بھی اڑا دی پہنا دی ارادے ہاتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر ادھر شیطان کا لشکر ادھر رحمان کا لشکر سو گئے ادھر شیطان کا لشکر سو رہا ہے اور ادھر رحمان کا لشکر سو رہا ہے تصویر کے دونوں رخ بھائی توجہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ تصویر کے دونوں رخ پیش کرتے ہیں کیا مطلب تو ادھر کی فوج کا کیا حال تھا ادھر کی فوج کا کیا حال تھا وہ کیسے تھے اور یہ کیسے تھے یہ دونوں رخ تصویر کے پیش کرتے ہیں توجہ سے وہاں ایشو نے جمائے پر بستر رات پڑتی گئی اور مستی میں نے مٹی پر بستر پرستر وہاں لہنے سپر بھی روانی برائے پر پھل یہاں پانی اونٹ کا گوشت چل رہا ہے شراب کے نہر میں کشتی گویا چل رہی ہے یعنی شراب ہی شراب ہے ادھر ساکی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس پانی بھی کم ہے ادھر شراب ہے اور ادھر پانی بھی وہاں خوب سارے پر یہاں وہاں چنگو یہاں بکرے خدا دل میں ادھر ستار بج رہی ہے دف بج رہی ہے ناچ ہو رہا ہے نغمے گائے جا رہے ہیں جیسے تمہاری فوج کے آگے آگے ہوتے ہیں یہی حال ان کا تھا یہاں ذکر خدا ہے وہ ان کا حال تھا یہاں ذکر خدا ہے لب خاموش ہیں لیکن دل میں ذکر خدا وہاں بھوکی نگاہیں جہاں اگر سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل میں پروندے ہے استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل میں پروندے ہے

اب رسول اکرم سے دنیا سو گئی اور دنیا کا محافظ جاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داری کرتے ہیں تو کس رنگ میں حضرت پیش کرتے ہیں جالندری صاحب سلا کر سلا کر سب کو سوئی کی نہ تھا بیدار کوئی یہاں مگر اسلام کا صلی اللہ علیہ وسلم یہی سر تھا کہ سجدار یہی روشن جبھی مسرو گزاری یہ پر انوار خدا کے سامنے پھل کو خدا کے ہم میں روپی اسی پر منحصر ہسری کی بھی وہ کل بے مطمئن تھا اور دنیا ہر ایک بیتابی پڑے تھے ایک طرف افراد محمد محمد کی زباں وقفے صبح کاغذ ہوتی ہے رات بیت گئی صبح کاذب ہوتی ہے جو صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے یعنی اذانوں ہاں, ہاں،, ہاں،, ہاں، کا وقت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے ابھی روئے زمین پر صبح کاذب کا بدلتا تھا اندھیرا گہرا گہرا تھا اجالا ہلکا ہلکا تھا نکی تھی سارے خالر لے ابھی تھی تیاری خاور کہتے ہیں مشرق کو شاہ خاور کہتے ہیں سورج کو شاہ خاور کس کا سورج کو حضرت نہ کی تھی شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری ابھی سورج کے طلوع ہونے کا وقت نہیں آیا تھا ابھی تھا آسمان پر ماہو انجم کا سفر جاری تارے جو ہے وہ چاند آسمان پر چل پھر رہے تھے ابھی نے سطح کھولی تھی ابھی بلبل نہ تھی ابھی اچانک سنا شو دل کے اسے تصویر کے تاریخ پر نقش باطل کے اسا کی صورت میں سنی ہند کا سپنا اسی کے وقت سکا نے جگایا جنگ کا سپنا کمر بندی قریشی خاندان اکٹھا ہوا شیطان کا ٹولہ اور تیاری کرنے کمر باندھو بھائی جنگ کا وقت آ گیا قریب زمیر کی آواز کی ایک کوشش لوگ ایسے ان میں تھے جن کا تھوڑا سا زمیر کچھ زندہ تھا تو انہوں نے سوچا کہ یار سلو کی طرف قدم بڑھائے لڑائی اچھی نہیں ہے ایک ہی خاندان برادری کے لوگ ہیں اور لڑ رہے ہیں ہے تو زمیر کی آواز اور سلح کی کوشش وہ زمیر کی آواز سے پہلے ابو سفیان آ چکے ہیں میدان میں وہ بھی شریک ہو چکے ہیں وہ تھے قافلہ کے وہ قافلہ جو تجارت کا قافلہ گیا ہوا تھا نا جن کے تعاقب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ روانہ فرمائے تھے اور ان سے ڈر کر اس نے پیغام بھیج دیا تھا ابو سفیان نے اب تو حضرت ابو سفیان کہیں گے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو سفیان نے ادھر پیغام بھیج دیا کہ یہ صورتحال ہے جلدی پہنچو لڑنے کو پہنچ جاؤ تمہارا کافر نکل گیا تو ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیجا تو ادھر سے ہزار بندے کی فوج آ گئی میدان میں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو اب تو یہ آ چکے ہیں تو ابو سفیان امن سے نکل گیا قافلہ لے کر حضرت ابو سفیان نکل چکے تھے اتنے میں فوج ادھر آ چکی تھی تو ابو سفیان قافلہ ادھر روانہ کر دیا اور وہ بھی شریک ہو گئے بدل بدل اب سفیان بھی اب آ چکا تھا ساتھ شامل تھا مگر بو جہل ہی اس قوم میں فران کامل تھا بزرگی کے سبب بزرگی کے سبب سب کا سالار تھا تھا اتبا غیرت دار سردار تھا سردار تھا اتبا رتبا بن ربیعہ یہ بھی بزرگ تھا یعنی عمر رسیدہ آدمی تھا اور یہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا یہ ذرا غیرت دار تھا یعنی قوم کی غیرت رکھنے والا تھا قومیت کی غیرت اور سردار مالدار بھی تھا سردار بھی تھا اگرچہ اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر لڑائی سے روکتا تھا یار کیا کرنا مگر ہٹنے نہ دیتا تھا ابو جہل شریر اس کا مطلب ہے ساری حکیم ابن کی مرد دانا تھا کہ اس کی دور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا ایک اور شخص بھی تھا جمع کلام بول رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ جمع کلام سے اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ وہ بعد میں صحابی بنا حضرت حکیم بن حضام یہ وہ شخص ہیں کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ان کا جنم کابت اللہ میں ہوا ہے مولا علی کی جو ہے نا وہ روایت یعنی آپ کے کعبہ میں پیدا ہونے کی اور کی کرنے ہیں آواز دے رہے حکیم بن ہزام کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا جو ہے یہ صحیح روایت سے ہے سیرت حلبیہ شریف میں لکھا ہے اور مولا علی کا جو ہے وہ پیدا ہونا کعبہ شریف کے اندر یہ روایت سے یہ بات ذہن میں خیر وہ بھی حضرت حکیم بن نظام بھی اس وقت حالت کفر میں تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے اور بڑے دور اندیش سراسر ظلم کو کچھ اندھیرے منہ اٹھایا یہ اندھیرے منہ اٹھایا یہ نوت دل اٹھو بات آیا اندھیرے منہ اٹھائے نیک دل اٹھو اٹو بات پاس آیا اندھیرے میں صبح کہا اٹھا سردار قوم فوج کے افسر قریشی خان والے میں نہیں تجھ سے کوئی برتر اگر چاہے تو اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے عدل کی اور ابد کی نیک نامی تجھی کو مل جائے محمد کو عمر جانتے ہیں ہم وہ سچا ہے جانت دار ہیں ہم ہمارے دین و مذہب شک اختلاف تو کیا اتنی خطا ہم کر نہیں سکتے محمد میں بھی عبد المطلب خون ہے اور آل ہاشم ایک ہی مضمون ہے آخر علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے ہی تھا علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے ہی علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے بھائی ہیں علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے عمر بو بکر یہ سب اپنے یہ سب اپنے ہی بھائی ہے انہیں سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہے ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے کوئی امی کوئی بھائی کوئی بیٹا بھتیجا ہے تو خود اپنے وطن سے دور ہے ہی کافی ہے غریب مفل سے مجبور اتنا ہی کافی ہے یہ پورے دل سے بے حد بری معلوم ابھی کی گردن ہے اگر میرا کہا مانو تو پوری سے بازار ملکی دکھاؤ شان سیلی سے بازار اوپر تیار ہو کرتی سپا سالار ہو بڑی تمہارے ہاتھ سے یہ کام تم خران جائے گویا تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جا یہ حضرت حکیم بنے نظام اتبا سے کہہ کر اتبا جواب دیتا ہے کہا کہا اتبا نے ہاں اے مرد دانا سب کہا تم نے بظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تم مگر بے قتل غارت سے جی والے اب نہ مانیں گے ڈالے برفیاں دے اب اگلا مانیں گے اگر یہ مان بھی لیں سلو پر کوئی جائیں یہ مزدورا ور یک صاحب سے تو ہے دوست بات ہے اب جال کا کتان مخالف ہے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہر دگن مانے گا ہمیں نادان سمجھے گا ہمیں نہ مرد جانے گا اگر تم چاہتے ہو اس کو راہ پر لاؤ میری جانب سے پیغام سمجھا حکیم بے نظام اٹھتے ہیں ابو جال کے پاس سمجھانے کے لیے حکیم اٹھ کر یہاں سے دامن سر بس دامن سر بسر خون عجیب سے بھرا ہوگا ابو جہل کی ضد اور فتنہ انگریزی ضدی تھا نا درجے کا ابو جہل اور راہ راست پر آ جائے نام ممکن جہنم سے قدم کا فرقہ ہٹنے ممکن یہ باتیں سنتے ہی کہ نتنوں سے دھواں نکلا یکا یک فتنا بن کر ناری آ تو سلبا نکلا تو عزا کے پرستارو فتح سالار اتبا ہو گیا اے ہو ستا روتبا ہو گیا نا مرد اے یار یہاں تک آ کے اب پہلو نہیں کرتا ہے لڑنے سے محمد کو مقابل دیکھ کر ڈرتا ہے لڑنے سے سمجھ جاؤ کہ بے نہیں سو سفر مسلمانوں میں شامل ابو جہل توجہ نے کہا کہ اتبا کا فرزند ابو اضافہ اسلام لا چکا ہے اور وہ محمد کے ساتھی میں کھڑا ہے یہ اس وجہ سے اس بیٹے کا لحاظ رکھ رہا ہے دل اتبا میں تمہیں بھی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے اتبا کو دیکھو چھا گئی ہے کس قدر اسے کہتے ہیں نامردی سے کہہ دے مردی اگر اتبا نے ہمت ہار دی ہے ہار دینے دو اگر دیتا ہے گمچند کو سپا سالار دینے دو اسے کہہ دو پہلے لوگ رہنے دے مگر مردو کو اپنے عزم کا مار رہنے دے ہم اس گرمی کے موسم میں کہاں سے آئے ہیں چل کر سارا لاؤ لشکر اس جگہ پہنچا جل جل کر یہ دن ہم نے کسے اچھے ملے تو نہیں کاٹے یہ کالے تو سر لو بڑی مشکل سے ہم نے منزل مقصود سود ہے ہماری منزل مقصود سنجری آج ہے نہ بچ کر نہ بچ کر جانے پائے دشمن دین تین کے بندے ایک خدا کے ہیں مخالف سب خدا تمہارے دین کے دشمن کھڑے ہیں سامدارے اسی تیار ہو جاؤ پڑو حملہ کرو مارو آیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کھیا لو اٹھاڑو سب کر دو باز تلوار دکھلا دو بجھا دو پیاسے پسنا دمی کی آب خنجر سے ہٹاتے ہو کی دنیا چمتے لہو بر لہو بر سے یہ سب ہیں اپنے رشتہ دار بند بندہ کا مزہ ہے کرنے دو رکھ کرو سربند ابو جہل نے یہ سمجھا دیا اب لشکر کفار کی آمادگی جنگ پر ہوتی ہے یہ سن کر ایک طوفان آ گیا دریا لشکر میں نکلا اے سپاہی لے ہو کر نکلا اے سپاہی لے ہو کر سنا بو جہل کا اترا اتنا پہنا جو سننے آیا کمالے برہنے سے دام میں جوش میں آیا اٹھا شولا تکبر کا تدبر رہ گیا جل پر تھا نظر آ جا میدان میں چل پر اتبا کہنے لگا ابو جال اچھا میں ڈر گیا ہوں ابھی دکھاتا ہوں تو لانتی ہمیشہ مار دے ہوں کی آخر گے تو مولوی کی گل مان لیا وہ بزدل کون ہے جو داغ نہ مردی پاتا ہے بہادر کون ہے جو سب سے پہلے سر کٹاتا ہے جو کہہ کر ہو گیا تیار اس بال مرنے کو غریبوں کے سے لہو میں ہاتھ بھرنے کو سواروں نے پیادوں نے سنبھالے برفیاں بھالے سروں پر خود پہنے اور چہروں پر ظلم ڈالے اٹھا بانگے تو ہلکے شور سے کفار کا لشکر سجا کر جسم پر شمشیر تیروں لے سنگل ڈھول گیا فوج کو بیدار کرنا بہت بڑا انانیت کا دم بھرنے لگے مکھارے سدائے تبل سے پھرا اٹھے دشتو جبل سارے درندے خوف کھا کر جا چھپے تاریخ گزاروں میں ہوا ایک حسر بردا جا گیتے جا گیتے مردے مزاروں میں چلے جب جنگ کو کر ہی چم تیار ستارے ڈر کے مارے یہ منظر دیکھ کر چہرہ کمر کا پڑ گیا پیلا تیسرا داغ بن کر ادوت القصور گئے پیلا فلک نے ایک گبارے نور ہر جان بکھیرا تھا مگر پیلے کے سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا کے رخ پہ جس طرح پردہ گھٹا یہاں نصیب بلا یہ وقت ایسے گزرا اب صبح ساگت کیا ہو رہی ہے توجہ فرشتوں کو نئے احکام بخشے رب عزت نے کمر کس کس کے باندھی تار قدرت نے کمر کس پہ پیار ہو گئے پلک پر سے اڑا رنگے کمر آہستہ آہستہ ہوا ہو شہر آہستہ صبح ہونے لگی روشنی پھیلنے لگی آہستہ جبی نے چمکی جبی نے پاکی اٹھی سجدے سے چمل جبین پاکی اٹھی سجدے سے چمکی برق برقی زمین پاک اٹھی سج دے سے چمکی بھر پورا پھر ہوا روئے زمین پر صبح سادکی کا ظہورا آخر مسلے سے اٹھا جگایا جان ساروں کو خدا کے سامنے ہاں سام سدائے ہل مائیں تو گانے رسار آ گئی سات میں ادا کرنی نمال اسلامی جماعت میں پورش میدان کا نتیجہ فخر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتاتے ہیں صحابہ کو کہ جو کچھ ہونا ہے سن لو جو کچھ ہونا ہے فتح نصرت کی بشارت دی شہادت کے طلبگاروں جنت کی بشارت دی بتایا دشمن حق کا نام لے لے کر مٹ جائیں گے سب تو سنا کا جام لے لے کر یہ سیبا دل لبیا کا یہ بنا کا مکتل ہے میا کا یہ مکھن اور یہ حکومت کا مکتل ہے یہ لے جائیں گے حسرت ہی

مجاہدین اسلام کیا مجاہدین اسلام سبحان اللہ مجاہدین اسلام کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے تھے ہاں مجاہدین اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام کیسے ہوتے ہیں یہ آج کے فسادی لانتیوں کو خود سمجھ لینا جب یہ مجاہدین اسلام سمجھ آ جائے گا فرماتے ہیں مجاہد مجاہد مجاہد ہمیشہ مرنے کو جینے پر ترجیح دیتا ہے پسند کرتا ہے مجاہد کو خوشحال کر کے مرنے جینے پر مجاہد ہمیشہ مرنے جینے دونوں سے عشق کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب صرف عشق ہوتا ہے نہ مرنا نہ جینا کیسے جینا مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر

ایک مسعود کے ساجد یہ ایک مطلوب کے طالب یہ ایک معبود کے عابد یہ ایک معبود کے طالب نہ مل کو مال کی دھن میں نہ ہو جا کی خاطر فقط اسلام کی خاطر فقط اللہ کی خاطر خیال مرد کر سکتا دل کو باہر جنگ لائے تھے کو نہ رنگ تھا کوئی نہ کینا کے سینے میں صفائے قلب تھی آئی آرام جبین کوئی میں باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی نہ فکر کامیابی تھا نہ ذکر خوف نہ کامی نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ ساکلتی ہم ان کو نہ کچھ اندیشہ پستو لمبویشم پے مگر تسکی نو اتنی رکھتے تھے کسامہ پر نہیں ایمان ایمان کسامہ پر نہیں ایمان کسامہ پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے یہ سندرا زاہد تھے یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے مجاہد تھے کہ جو سو کی کسان تصویریں مجاہد تھے دین اللہ افواد کی تفسیریں چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں سفی باندھے کھڑے تھے غالی آج میدان میں میں نہ نہ مسجد بیت اللہ کی دیوار نمس میرے پاط سگا کتاب سے اشتہارہ لے رہے ہیں حفیظ شہر کے دیکھ کر بیٹھ گھبرائی بڑا عجیب اشتہارہ کیا کیونکہ شہر کا وقت ادھر سے روشنی تو اندھیرا گھبرا گیا کہ یہ روشنی آ رہی ہے اب میں جانے والا ہوں اس سے اشتہارہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے رشد کے سبحان اللہ اور فتح و نصرت الہی کے سورج کلو ہو رہے ہیں اور وہ فوج اندھیرا بن کر ڈر کر گھبرا کر جا رہی ہے جانے والی وہ تو کیسے جناب کمال کیا ہے سر کے دیکھ کر ساری تاری بھی گھبرائی سمجھ کر ایک بدلی گئی اور سر پر نظر آئی سی میں تو اپنی ہو جائے کسی شہر کے گھر کی در بندی یہ سمجھنے کے جب سورج چڑھنے والا تھا تو ایک بدلی ادھر آ گئی سورج کے سامنے اور جو رات تھی نا اس کو سہارا ملا اس نے کہا لگتا ہے اب سورج نہیں چڑھ سکتا وہ دیکھو آگے اندھیرا آ رہا ہے پھر میرا اللہ اکبر وہ ظاہر جو حالات کمزوری کے تھے صاحب کرام کے یہ بدلی سمجھی انہوں نے کافروں نے کیا بات کو ہماری پتہ ہی پتا ہے پھر ہم رات بن کر چھا جائیں گے نظر آئی نظر آئی تھی میرا کو اپنی بشر مندی تو ہو جائے کسی صورت شہر کے گھر کی دربندی دھواں اٹھا کے روکے شک نور کا رہا ساور پہ بیٹھا ہرے ساور پہ بیٹھا لے کے زنگی فوج کا دستہ زنگی کالے ہوتے ہیں تو زنگی فوج کا دستہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ دروازہ کھول نہ جائے مقدر ہو کے ظلمت نے دیا کو روکنا چاہا غبارے دودھ نے موجے سبا کو روکنا چاہا مرد نے تند مرد نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا شفا کے روبرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا شکنے نے سیلے فنا کو روکنا چاہا دل پانا پاک نے نور خدا کو روکنا چاہا اندھیرے نے کوئی صورت نہ دیکھی ہر چھپانے کی تو کی ایک آخری کوشش اجالے کو دبانے کی اس پر گئے بادل سارے آہنی بن کر سورج کیا نانے پا

اندھیری رات اپنے ساتھ میں پر مکر کرتی ہے ہمیشہ ابر کے پردے اپنا رنگ بھرتی ہے پر جمع ہو جاتے ہیں یہ آفت کے پر کالے یا تاریخ رنگی فکر تم سے ڈھانپنے والے مگر ہر صبح ان کو مکر کی پاداش ملتی ہے اندھیرے کو ہوئی اب روشنی اندھیرا کوشش اپنی کر کے کر گیا روشنی باری آتی ہے ہوئی اب روشنی بھی ہر یادا کرنی پرانا نہ پی پا دے دے نے اٹھ کر اپنا سجادہ گا بریچا کھول کر خرسی عالم پاپ نے جھاٹا تم سے لیا کچھ جا ظلمت کے سامنے کا جیسے کوئی کھڑکی کھول کر دیکھتا ہے نا

سورج نے جب کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے کی سورج حال دیکھی اور بادل کو دیکھا کہ اندھیرا بادل کا چھایا ہوا ہے اس نے کہا اچھا، اس نے تھوڑا اٹھایا بجلی کا اور بے بادل پر چمکا تو پھر بادل کے ہوتے ہوئے اندھیرا ہٹ گیا کیا بات ہے واہ قدرت قدرت کے کرشموں کو سمجھنے والے یہ مارے مطلب, مطلب؟, مطلب؟ روشنی تو وہ اندھیر سے جب اندھیرا چھانے کے لیے نکلتا ہے تو تیرے اندر سے روشنی قدرت نکال دیتی ہے کیا مطلب کہ جتنے ابو جہل جیسے کافر اندھیرا دنیا پر کرنے والے ہوتے ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان کے اندر سے ہی اسلام کے پاس بان حضرت اکرما نکال لیتے ہیں بن گیا تھے کہ نہیں یار استعارہ اس کا دیکھو کتنا عجیب اور غریب ہے کتنا عظیم ہے لیے کیا کے غبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے گبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ سواروں کے رستے پر خاص سوار ہوتے ہیں لشکر چلتے ہیں تو غبار تو بہت اڑتا ہے لیکن وہ کب رکتا ہے غبار سے لے کر جب اٹھتے ہیں تو پتھر کے حساب آگے کون رک سکتے ہیں

ظلمت اندھیرے دوتے بجلی پئی پیغام اجل بن کر او مرگ اندھیرا نور رہا گیا سورج کائنات کے رسول اکرم ہیں نا توجہ توجہ بھائی کرنوں کے تیروں کی طرح پر جوڑ کر نکلے ابر ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے ابر سے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے جلا ڈالا کہیں سے ان کالی کہیں کلے پتل پر کھیر ڈالا کو بہت پرہول تھا یہ آخری فسادوں کا دم کا تلفنا تیس ہزاروں کا پیا دوں گا جہاں بادل شہر پر جال پھیلانے تو آئے تھے جہاں افریت سورج کے نگل جانے آئے تھے بڑے بڑے جن بھوت وہ دوسرے کی نمک کا سورج کو نکلنے کے لیے آئے تھے نظر آئی وہاں اب پھول مل تھری سے کاٹ دی تاپ دی جس طرح پرو کی کاشی ہوا نام مج میں لہو کی کی کی ندی سی بہ گئی مشیرت وادی میں عید دین لوپ نہ دریاس نکنی سرو رو صبح سہر کے وقت جب سورج چڑھتا ہے تو سورج کے آگے بادل رات کا اندھیرا ہاں جی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی روشنی نہ ہونے پائے لیکن جب سورج چڑھتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے ہاں جی سورج کی روشنی کی جنگ ہو جاتی ہے جناب جی اندھیرے کے ساتھ اندھیرے کی ظلمتوں کے ساتھ آخر سورج کیا ہوتا ہے سورج کامیاب ہو جاتا ہے وہ فتح یاد ہو جاتا ہے اور اندھیرے کی ظلم تم کو جناب لشکر کو تہ پیٹ کر کے مار کے ختم کر کے خونی سمندر سے سر کو اوپر نکل کر روشنی دنیا کو دے دیتا ہے یہی حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقابلے کا تھا یہ اشتہار ہے سورج کا سمجھ آ رہی ہو گیا جی نا گلا دے آدھا لگا چل تو آدھا لگا چل میرا تو ختم ہی ہو گیا میرا گلا ہی ختم ہو گیا سونے یار ایسی کوئی گل سونے بار گاج بجی لایا تم گج جن مرضی گج